سیر انسان کی روح میں ایک روشنی ایسی ہے جو اپنی پستوں کے لحاظ سے لامتنا ہی حدوں تک پھیلی ہوئی ہے اگر اس ہی روشنی کی حد بندی کرنا چاہیں تو پوری کائنات کو اسلام محدود روشنی میں مقید تسلیم کرنا پڑے گا یہ روشنی موجودات کی ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے اس کے احاطے سے باہر کسی وہم خیال یا تصور کا نکل جانا ممکن نہیں روشنی کے اس دائرے میں جو کچھ واقع ہوا تھا یہاں بحالت موجود وقوع میں ہے یا آئندہ ہوگا وہ سب ذات انسانی کی نگاہ کے بالمقابل ہے اس روشنی کی ایک شعا کا نام باسرا دیکھنے کی قوت ہے یہ شعا کائنات کے پورے دائرے میں دور کرتی رہتی ہے دور کرتی رہتی ہے یوں کہنا چاہیے کہ تمام کائنات ایک دائرہ ہے اور یہ روشنی ایک چراغ ہے اس چراغ کی لوہ کا نام باسرا ہے جہاں اس چراغ کی لوہ کا عکس پڑتا ہے وہاں ارد گرد اور قرب و جوار کو چراغ اور قرب و جوار کو چراغ کو دیکھ لیتی ہے اس چراغ کی لوہ میں جس قدر روشنیاں ہیں ان میں درجہ بندی ہے کہیں لو کی روشنی بہت ہلکی کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں بہت تیز پڑتی ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ہماری ذہن میں ان چیزوں کا تواہم پیدا ہوتا ہے تواہم لطیف ترین خیال کو کہتے ہیں جو صرف ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کیا جاتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا خیال رونما ہوتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا تصور قدر نمایاں ہو جاتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں تک ہماری نگاہ پہنچ کر ان کو دیکھ لیتی ہے وہم حیال اور تصور کی صورت میں کوئی چیز انسانی نگاہ پر واضح نہیں ہوتی اور نگاہ اس چیز کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتی اگر کسی طرح نگاہ کا دائرہ بڑھتا جائے تو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن سے نگاہ وہم حیال اور تصور کی صورت میں روشناس ہے شہود کسی روشنی تک ہاں وہ بہت ہلکی ہو یا تیز ہو نگاہ کے پہنچ جانے کا نام ہے شہود ایسی صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو نگاہ میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ ان چیزوں کو جو اب تک محض تواہم تھی حد و حال شکل و صورت رنگ اور روپ کی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے روح کی طاقت جس کا نام شہود ہے وہم کو خیال کو یا تصور تک کو نگاہ میں لاتی ہے اور اس کی جزیات کی نگاہ پر منکشف کر دیتی ہے نہ صرف ان کی جزیات کو نگاہ پر منکشف کر دیتی ہے شہود میں روح کا کے نظام بےحد تیز ہوتا ہے جو اس میں روشنی کا ذہرہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس روشنی میں غیب کے نکوش نظر آنے لگتے ہیں یہ مرحلہ شہود کا پہلا مرحلہ ہے اس مرحلے میں سارے اعمال باصرا یا نگاہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی صاحب شہود غیب کے معاملات کو و حال میں دیکھتا ہے قوت بصارت کے بعد شہود کا دوسرا مرحلہ سماعت کا حرکت میں آنا ہے اس مرحلے میں کسی زیر روح کے اندر کے خیالات آواز کی صورت میں صاحب شہود کی سماعت تک پہنچنے لگتے ہیں شہود کا تیسرا اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ صاحب شہود کسی چیز کو ہاں اس کا فاصلہ لاکھوں برس کے برابر ہو سونگ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طویل شب بیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کو آسمان میں چلتے پھرتے دیکھتا تھا اور میں انہیں اکثر فرشتوں کو آسمان میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم شب بیداری کو قائم رکھتے تو فرشتے تم سے مسافہ کرتے دور رسالت کے اس واقعے میں شہود کے مدارج کا تذکرہ موجود ہے فرشتوں کا مشاہدہ باسرا سے تعلق رکھتا ہے اور مسافہ کرنا لمس کی قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو باسرا کے بعد بیدار ہوتی ہیں شہود کے مدارج میں ایک کیفیت وہ ہے کہ جب جسم اور روح کی واردات و کیفیات ایک ہی نکتہ میں سمٹ آتی ہیں اور جسم روح کے حکم کو قبول کر لیتا ہے اولیاء اللہ کے حالات میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں مثلا ایک قریبی شناسا نے حضرت معروف کرہی کے جسم پر ایک نشان دے کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان موجود نہیں تھا آج کیسے پڑ گیا حضرت معروف کرہی نے فرمایا کہ کل رات میں حالت نماز میں تھا کہ ذہن ہانا کعبہ کی طرف چلا گیا میں ہانا کعبہ پہنچ گیا اور طواف کے بعد جب چاہ زمزم کے قریب پہنچا تو میرا پیل پھسل گیا اور میں گر پڑا مجھے چوٹ لگی اور یہ اسی کا نشان ہے اسی طرح ایک بار اپنے مرشد کریم عبدال عبدال حق حضور کلندر بابیا بابا اولیاء کے جسم پر غیر معمولی نشان دے کر دوران دو چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جسم ایک چٹان سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے یہ زہم آ گیا جب شہود کی کیفیات میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے تو روحانی طالب علم غیبی دنیا کی سیر اس طرح کرتا ہے کہ وہ غیب کی دنیا کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلا سکتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مراقبہ کی مشق کے ساتھ ساتھ آدمی کے ذہن میں دنیا کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی یہاں وہ مکان کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کے قدم زمان کی ابتدا سے زمان کی انتہا تک ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں جب انسان کا نقطۂ ذات مراقبہ کے مشاغل میں پوری معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اتنی بسط پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے دونوں کناروں کے ازل اور ابد کو چھو سکتا ہے اور ارادے کے تحت اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے وہ ہزاروں سال پہلے کے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ازل سے ابد تک درمیانی حدود میں جو کچھ پہلے موجود تھا یا آئندہ ہوگا اس وقت بھی موجود ہے شہود کی اس کیفیت کو عارفو کی اصطلاح میں سیر یا معائنہ بھی کہتے ہیں ابدال حق کلندر بابا اولیاء لوہ و قلم میں فرماتے ہیں جب عارف کی سیر شروع ہوتی ہے تو وہ کائنات میں ہارجی سمتوں میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے نکتہ داہل ہوتا ہے اسی نکتہ سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے جب عارف اپنی نگاہ کو اس نکتہ میں جذب کر دیتا ہے تو ایک روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس روشنی کے دروازے سے ایسی شاہراہ میں پہنچ جاتا ہے جس سے لاشمار راہیں کائنات کی تمام سمتوں میں کھل جاتی ہیں اب وہ قدم قدم تمام نظام ہائے شمسی اور تمام نظام ہائے فلکی سے روشناس ہوتا ہے لاشمار ستاروں اور سیاروں میں قیام کرتا ہے اسے ہر طرح کی محلوق کو مشاہدہ ہوتا ہے ہر نقش کے ظاہر و باطن سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے وہ رفتہ رفتہ کائنات کی اصلیتوں اور حقیقتوں سے واقف ہو جاتا ہے اس پر تحلیق کے راز کھل جاتے ہیں اور اس کے ذہن پر قدرت کے قوانین منکشف ہو جاتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے نفس کو سمجھتا ہے پھر روحانیت کی طرزیں اور اس کی فہم میں سما جاتی ہیں اسے تجلیہ ذات اور صفات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ نے جب کن ارشاد فرمایا تو کس طرح یہ کائنات ظہور میں آئی اور ظہورات کس طرح وسط اور وسط مرحلوں اور منزلوں میں سفر کر رہے ہیں وہ خود کو بھی ان انہی ظہورات کے قافلے کا ایک مسافر دیکھتا ہے یہ واضح رہے کہ مذکورہ سیر کی راہیں حارج میں نہیں کھلتی دل کے مرکز میں جو روشنی ہے اس کی اتھا گہرائیوں میں اس کے نشانات ملتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دنیا خیالات اور تصورات کی بے حقیقت دنیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اس دنیا میں تمام اصلیتیں اور حقیقتیں متشکل اور مجسم طور پر پائی جاتی ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں کلندر بابا اولیا شہود کے مکاشفات پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا روحانی طالب علم فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی حقیقت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اندر اپنا احاطہ احتیار میں ہے عالمی امر یعنی روحانی دنیا کے حقائق اس پر منکشف ہو جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں اور روشنیوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا انوار استعمال ہوتے ہیں پھر اس ادراک پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنی کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے فتح اعلیٰ کو فتح کہتے ہیں اگر کسی شخص کو شہود کا کمال میسر آ جائے تو وہ عالمی غیب کا مظاہرہ کرتے وقت آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا بلکہ از خود اس کی آنکھوں پر ایسا وزن پڑتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی اور کھلی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں آنکھوں کے خلاف ان روشنیوں کو جو نکتہ ذات سے منتشر ہوتی ہیں سنبھال نہیں سکتے بے ساختہ حرکت میں آ جاتے ہیں جس سے آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے یعنی پلک جھپکنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے جب سیر شہود یا معائنہ کھلی آنکھوں سے ہونے لگتا ہے تو اس کو فتح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے فتح میں انسان ازل سے ابد تک معاملات کو بیداری کی حالت میں چل پھر کر دیکھتا اور سمجھتا ہے کائنات کے بعد ترین فاصلوں میں اجرام ثوابی کو بنتا اور عمر طبی کو پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے لاشمار کہکشانی نظام اس کی آنکھوں کے سامنے تحلیق پاتے ہیں اور لاحصاب زمانی دور گداز کر فنا ہوتے نظر آتے ہیں فتح ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ بعض اوقات ازل تا ابدھ کے وقفے پر محیط بن جاتا ہے مثلا ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں اور اس سے الگ کوئی ایسا نظام نہیں جس کی روشنی ہم تک کم و بیش چار برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو وہ ایسے ستارے بھی بتاتے ہیں جن کی روشنی ہم تک ایک کروڑ سال میں پہنچتی ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ایک سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کروڑ سال پہلے کی حیت ہے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ ایک کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے یہ غور طلب ہے کہ ان دونوں لمحوں کے درمیان جو ایک اور بالکل ایک ہیں ایک کروڑ سال کا وقفہ ہے یہ ایک کروڑ سال کہاں گئے معلوم ہوا کہ یہ ایک کروڑ سال فقط طرز ادراک ہیں طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو ایک کروڑ سال پر تقسیم کر دیا ہے جس طرح طرز ادراک گزشتہ ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے اندر دیکھتی ہے اس کی طرح ادراک آئندہ ایک کروڑ سال کے موجودہ لمحہ کے اندر دیکھ سکتی ہیں بس یہ تحقیق ہوتا ہے کہ ازل سے ابد تک تمام وقفہ ایک لمحہ ہے جس کو طرز ادراک نے ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے ہم اسی تقسیم کو مکان یا سپیس کہتے ہیں گویا ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات نے دیکھے ہیں وہ سب ایک لمحہ کی تقسیم کے اندر مقید ہیں یہ ادراک کا اجاز ہے کہ جس نے ایک لمحہ کو ازل تا ابد کا روپ عطا کر دیا ہے ہم جس ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ ایک لمحے کی طوالت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا جو ادراک ازل سے ابد تک کا مشاہدہ کر سکتا ہے اس کا تذکرہ قرآن قرآن کی کی قدی سورہ القدر میں ہے ترجمہ ترجمہ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں اور تو کیا سمجھا کہ شب قدر شب قدر کیا ہے شب قدر بہتر ہے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 کیونکہ ایک رات کو ایک ہزار مہینے سے ساٹھ ہزار گناہ کی مناسبت ہے اس ادراک سے انسان کائنات روح فرشتوں کا جو تحلیق کے راز ہے مشاہدہ کرتا ہے بولٹن مارکیٹ سے بس میں سوار ہو کر گھر آ رہا تھا بس میں اس قدر رش تھا کہ لگتا تھا کسی بڑے ڈبے میں سامان کی طرح مسافروں کو پیک کر دیا گیا ہے دھوئیں اور جلتے ہوئے تیل کے ساتھ آدمیوں کے پسینے کی بو بھی بس میں بسی ہوئی تھی بس چلنے پر کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو متفن پسینے کی بو نے دماغ کو پھاڑنا شروع کر دیا اس متفن پسینے کی بو سے دماغ پھٹنے لگتا بس میں سوار مسافر ایسے بھی تھے جن کے سفید براک لباس سینٹ کی بھینی بھینی سی خوشبو سے موتر تھے کچھ لوگوں نے سر میں ایسے تیل ڈالے ہوئے تھے جن میں دوائیوں کی خوشبو موجود تھی خوشبو اور بدبو کے اس امتزاج سے دماغ بھاری ہو گیا اور دم گھٹنے لگا جب یہ صورت ہوئی تو یک ذہن میں خیال وارد ہوا کہ آدمی کے اندر اس قدر تعفن کیوں ہے ذہن اس خیال پر مرکوز ہو گیا پھر مرکزیت اس قدر بڑی کہ آنکھیں ہمار آلود ہو گئیں دیکھا کہ ایک گول دائرہ ہے اس گول دائرے کے اوپر چھ اور دائرے ہیں ہر دائرہ مختلف رنگوں سے بنا ہے کوئی دائرہ نیلگو ہے کوئی سبز ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے اور کوئی بے رنگ ہے کوسکزا کے ان رنگوں میں دلچسپی بڑھی تو یہ چھ دائرے چھ روشن نقطوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ بات منکشف ہوئی کہ ہر زیرو دراصل ان چھ نقطوں کے اندر زندہ ہے ان چھ نقطوں کو جب اور زائد گہرائی میں دیکھا تو نقطوں کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا پہلا نکتہ سر کے بیچ میں نظر آیا دوسرا نکتہ پیشانی کی جگہ تیسرا نکتہ دائیں پستان کے نیچے چوتھا نکتہ سینے کے بیچ میں پانچواں نکتہ دل کی جگہ اور چھٹا نکتہ ناف کے مقام پر دیکھا ناف کے مقام پر جو نقطہ موجود تھا اس میں تاریکی غائب تھی اور اس میں تعفن کا احساس نمایاں تھا بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر روشن اور تابناک نقطوں کے ساتھ یہ کثیف تاریخ اور متافن نقطہ کیوں ہے اب میری حالت یہ تھی کہ جسم ذہن جسم کو چھوڑ چکا تھا گوشت پوش کے جسم کی حیثیت ایک خالی لفافے جیسی تھی یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں بس میں سفر کر رہا ہوں دیکھا کہ ہر آدمی کے کندھے پر دو فرشتے موجود ہیں اور فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے کچھ لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں رائج ہے نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے فرشتوں کا ذہن کوئی بات نوٹ کرتا ہے اور وہ بات قلم کی ایک جھلے پر نقش ہو جاتی ہے نقش و نگار کی صورت یہ ہے کہ جذبات متحرک کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا ایک فرشتے نے فوراً اس کے ذہن میں ترغیب کے ذریعے یہ بات ڈالی کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور جان کا بدلہ جان ہے لیکن اس آدمی نے اس ترغیب کو قابل توجہ نہیں سمجھا اور قدم بہ قدم اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا ترغیبی پروگرام پر جب عمل نہیں ہوا تو دوسرے فرشتے نے اس جھلی نما قلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور اس فلم پر یہ تصویر منعقد ہو گئی کہ وہ بندہ قتل کی نیت سے گھر سے باہر آیا اور اس کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ جان کا بدلہ جان ہے یہ بندہ اور آگے بڑھا اور متعین مقام پر پہنچ کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا دوسرے فرشتے نے فوراً اس کی فلم بنا لی جرم کرنے کے بعد اس بندے کے ضمیر میں ہلچل برپا ہو گئی دماغ میں مسلسل اور تواتر سے یہ بات آتی رہی کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا ہے جس طرح میں نے ایک جان کا خون کیا ہے اسی طرح میری سزا بھی یہی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے ضمیر کی یہ ملامت بھی فلم بن گئی اللہ حاضل القیاس تینوں آدمی نے اپنے ارادے اور پروگرام کے تحت عمل کیا اور جیسے جیسے اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہر عمل اور ہر حرکت کی فلم بنتی چلی گئی اس کے برعکس ایک آدمی عبادت کے ارادے سے مسجد کی طرف بڑھا مسجد میں پہنچ کر حلوس نیت سے اللہ کے حضور سجدہ کیا حلوس نیت اللہ کو پسند ہے اللہ کی اس پسندیدگی کے نتیجے میں وہ انعامات و اکرامات کا مستحق قرار پاتا ہے گو کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا مقبول نہیں ہوا لیکن چونکہ اس کی نیت مہلثانہ تھی اس لیے یہ عمل کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا اور اس کے پر سکون کی حالت قائم ہو گئی سکون کا اصل مقام جنت ہے ضمیر نے مطمئن ہو کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میرا مقام جنت ہے جیسے ہی جنت سامنے آئی جنت کے اندر تمام انواع اقسام کے پھل شہد کی نہریں حوض کوثر وغیرہ سب سامنے آ گئے جب ضمیر ایک نقطے پر مرکوز ہو کر ان انعامات و اکرامات سے فیض یاب ہو چکا تو فرشتہ تو فرشتے نے اس جلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور یہ ساری کاروائی فلم بن گئی ایک دوسرا آدمی عبادت کے لیے گھر سے باہر آیا ذہن میں کثافت ہے اللہ کی محلوق کے لیے بغض و انات ہے اس کا مشغلہ حق تلفی ہے صفاقی بربریت اور جبر و تشدد اس کا پسندیدہ عمل ہے مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھی لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوا ضمیر مطمئن نہ ہونا دراصل وہ کیفیت ہے جس کو دوزخ کی کیفیت کے سوا دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا جب یہ آدمی نماز سے فارغ ہوا اور دل و دماغ کو بے سکون محسوس کیا تو فوراً دوسرے فرشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کیا اور ساری رویداد فلم بن گئی فرشتوں نے مجھے بتایا اس وقت آپ کے سامنے دو کردار ہیں ایک کردار وہ ہے جس نے ترغیبی پروگرام سے روگردانی کی اور محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ایک وہ شخص ہے جس نے بظاہر وہ عمل کیا جو نیکوکار لوگوں کا عمل ہے لیکن اس کی نیت میں حلوس نہیں تھا وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا دوسرا گروہ وہ ہے جس کی نیت میں حلوث ہے ذہن میں پاکیزگی ہے اور اللہ کے قانون کا احترام ہے آئیے اب ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایک فرد کی زندگی کا مطالعاتی تجزیہ کرتے ہیں قتل کرنے والا بندہ جب دنیا کی ہما ہمی اور گہما گہمی اور لامتناہی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جرم کا احساس مسلط ہو جاتا ہے دل بے چینی اور دماغ پریشانی کے عالم میں سیدھی حرکت کی بجائے اس طرح گھومتے ہیں کہ یہ پریشانی ذہنی حلفشار اور دماغی کشائش میں پیش آنے والے علائم و مصائب کی تصویریں بن جاتی ہیں فرشتے کی بنائی ہوئی فلم پر نکوش اس بندے کے اپنے ارادے اور احتیاط سے گہرے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے ان نکوش میں گہرائی واقعہ ہوتی ہے اس آدمی کے اندر روشن نکتے دھندلے ہونے لگتے ہیں اور یہ دھند بڑھتے بڑھتے اس نقطے پر جو ناف کے مقام پر ہے محیط ہو جاتا ہے اور اس نکتے کے اندر روشنیاں تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں کسی بندے کے اوپر جب یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے تو تاریکی اور کثافت ایک متفن پھوڑا بن جاتی ہے اور اس پھوڑے کی سرانڈ اس کے خون میں رچ بس جاتی ہے پھر یہ سڑانڈ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باقی پانچ نقطے اس آدمی سے کافی حد تک لا تعلق ہو جاتے ہیں فرشتوں کی اس تعلیم میں سے مبہوت و ششدر تھا فرشتوں کی اس تعلیم سے میں مبہوت و ششدر تھا کہ سماواز سے ایک آواز گونجی وہ آواز گھنٹیوں کی طرح کی آواز تھی جب اس مدھوری بھری اور سریلی آواز میں سے میں نے اپنی تمام تر توجہ مبزول کی تو میری سماعت سے یہ آواز ٹکرائی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے ایسے ناسادت آثار لوگوں کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے آواز کا سننا تھا کہ خوف سے دل لرز اٹھا جسم کے سارے مسامات کھل گئے زبان گنگ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اتنا رویا اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی لوگوں نے دیکھا سمجھے کوئی پاگل ہے کچھ لوگوں نے آوازیں کسے کتنی ستم ضریفی ہے کہ بس میں موجود ایک آدمی نے بھی ہمدردی کا کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں کیا اور میں اس عالم بے قراری میں بس سے اتر گیا اس وقت گھر پہنچا گھر میں اندھیرا تھا اس غمناک اور علم کیفیت کا اثر یہ ہوا کہ نڈھال ہو کر چارپائی پر گر گیا کسک نے درد کی شکل احتیار کر لی لگتا تھا کسی نے دل کے اندر کوئی کیل ٹھونک دی ہے یکا یک سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور لطف و کرم کی طرف توجہ مبزول ہو گئی اب پھر دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے موجود ہیں اور سر, سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دے رہے ہیں اس فرشتے نے جو نیکی کی فلم بنانے پر متعین تھا میرے سامنے اپنی بنائی ہوئی فلم کو کھولنا شروع کر دیا اور آنکھوں کے سامنے ایک سکرین آ گئی یا مزر العجائب ناف کے مقام پر کثیف اور تاریک نقطے کی بجائے روشن نقطہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اتنا روشن کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے چراغ اور چاند کی روشنی ان نورانی روشنیوں کے سامنے ٹمٹماتا دیا دماغ کے اوپر المناک کثافت دیکھتے ہی دیکھتے دھل گئی وہ شخص جس نے حلو سے نیت سے نماز ادا کی تھی اور جس کے دل میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حرمت تھی موجود تھا اس آدمی کے اندر روشن نقطے کی شعائیں سورج کی شعاؤں کی طرح گردش کرنے لگیں ایک سکون کا عالم تھا جو ٹھہرے ہوئے سمندر کا سکوت تھا روشن روشن قلب میں جلترنگ کا سما تھا کیف و مستی کا عالم تھا اور اس کیف و مستی کے عالم میں وہ شخص جنت کی وادی میں گل گشتے چمن تھا گشتے چمن تھا جنت کے نظارے کا کیا بیان کیا جائے ایسے ایسے محلات کہ جن کے اندر فن تعمیر ایسا کہ دنیا کی کوئی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی ہیرے جواہرات سے مرسا اس محل میں ان صاحب کو محو اس طرح دیکھا جن کی خدمت کے لیے خورے معمور تھیں قسم قسم کے تیور اور پرندے چمک رہے تھے لگتا تھا ان صاحب کی تعریف و توصیف کے ترانے گا رہے ہیں ایسے تراشے ہوئے پتھروں سے حوضیں دیکھیں جن پتھروں کی چمک دمک کے سامنے سچے موتیوں کی چمک دمک ماند ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے یہ مقام ان قدسی نفس حضرات کا مقام ہے جو حلوث نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محلوک کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہے جن کے دل حق آشنا ہے اور جو آدم و ہوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے محلوق اس دکھ درد سے نجات حاصل کرے اس پرسکون منظر کو دیکھ کر میرے اوپر سکوت طاری ہو گیا عقل گم ہو گئی سماعت ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی دنیا کو دیکھنے والی بصارت ایک فریب اور دھوکہ نظر آئی اور پھر بے اختیار آنکھیں آبشار بن گئی یہ آنسو غم اور خوف کے آنسو نہیں تھے تشکر کے آنسو تھے میری اس والہانہ خوشی سے دونوں فرشتے بھی خوش ہوئے اور پوچھا جانتے ہو یہ کن لوگوں کا مقام ہے یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر حلوث نیت سے عمل کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا ہوتے ہیں یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین تھے